واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو جس سے بارہ چشمے بہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو سامعین ابھی ساحد کی تفسیر سماعت کیجیے بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا مزید تذکرہ یہ ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل جب تمہارے نبی موسا نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا اور تمہارے ہر ہر قبیلے کے لیے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کر دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ من و سلوا کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو اور اس بے محنت کی روزی کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ یہ ایک چار کونوں والا پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا موسا علیہ السلام نے بحکم الہی اس پر لکڑی ماری چاروں طرف سے تین تین نہریں بہہ نکلیں یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا تھا جہاں اترتے رکھ دیتے اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے نہریں بہہ نکلتیں جب کوچ کرتے اٹھا لیتے نہریں بند ہو جاتیں اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے یہ پتھر تور پہاڑ کا تھا ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا بعض کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا دس دس ہاتھ لمبا چوڑا تھا دو شاخیں تھیں جو چمکتی رہتی تھیں ایک اور قول ہے کہ یہ پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یوں ہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا شعیب علیہ السلام کو ملا تھا انہوں نے لکڑی اور یہ پتھر دونوں موسا علیہ السلام کو دیے تھے بعض کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے اور بحکم الہی یہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا تھا اسے موسیٰ علیہ السلام نے بمشورہ جبریل علیہ السلام اٹھا لیا تھا جس سے یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا زمخشری کہتے ہیں کہ حجر پر الف لام جنس کے لیے ہے عہد کے لیے نہیں یعنی کسی ایک پتھر پر لکڑی مارو یہ نہیں کہ فلاں پتھر پر ہی مارو حسن سے بھی یہی مروی ہے اور یہی معجزے کا کمال اور قدرت کا پورا اظہار ہے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی لگتے ہی وہ بہنے لگتا اور پھر دوسری لکڑی لگتے ہی خشک ہو جاتا بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ پتھر گم ہو گیا تو ہم پیاسے مرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لکڑی نہ مارو صرف زبانی کہو کہ انہیں یقین آ جائے واللہ عالم ہر ایک قبیلہ اپنی اپنی نہر کو اس طرح جان لیتا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی پتھر کے پاس کھڑا رہ جاتا اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے جس شخص کی طرف جو چشمہ جاتا وہ اپنے قبیلے کو بلا کر کہہ دیتا کہ یہ چشمہ تمہارا ہے یہ واقعہ میدان تئی کا ہے سورہ آراف میں بھی اس واقعے کا بیان ہے لیکن چونکہ وہ سورہ مکی ہے اس لیے وہاں ان کا بیان غائب کی ضمیر سے کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ان پر نازل فرمائے تھے وہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائے ہیں اور یہ صورت مدنی ہے یعنی سور بقرہ اس لیے یہاں خود انہیں خطاب کیا گیا ہے سور عراف میں فن بجست کہا اور یہاں فن فجرت کہا اس لیے کہ وہاں اول اول جاری ہونے کے معنی میں ہے اور یہاں آخری حال کا بیان ہے واللہ عالم اور ان دونوں جگہ کے بیان میں دس وجہ سے فرق ہے جو فرق لفظی بھی ہے اور معنوی بھی زمخشری نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا ہے اور حقیقت اس میں قریب ہے واللہ اعلم